بعد گناہ کون سا اللہ کی نظر میں سب سے بڑا فرمایا ان تقتلا والدہ خشیت ان یتعام معاک اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دینا کہ وہ بڑے ہو کر میرے ساتھ کھائے گی ان یتعام معاک عرب کے اندر ایک دستور تھا لڑکیاں جب پیدا ہوتی تھی تو ان کو دفن کر دیا جاتا تھا اور بہت سے بچے اس ڈر سے قتل کر دیے جاتے تھے کہ یہ بڑے ہو کر میرے اوپر بوجھ بنیں گے میرے ساتھ کھائیں گے یقتلون ابنا وہ اپنی اولاد کو بھی مار ڈالا کرتے اپنی اولاد کو قتل کر دینا اس ڈر سے کہ وہ میرے ساتھ کھائے گا اور اولاد میں اگرچہ یہاں ولد کا لفظ آیا ہے لیکن یہاں اولاد کے میں لڑکی اور لڑکا دونوں ہیں کسی کو بھی لڑکی کو آج لڑکی اس ڈر سے مار ڈالی جا رہی ہے رحم مادر میں کہ بڑی ہوگی اور یہ پیدا ہو گئی تو اس کے جہیز کا انتظام ہم کر نہیں پائیں گے اس لیے چلیے بخاری شریف کی وہ حدیث اٹھائی چاہے لڑکا ہو یا لڑکی اور حمل چاہے کتنے دن کا ہو ایک تو مجبوری ہے بچہ یا بچہ میں سے عورت یا بچے میں سے کسی ایک کو بچایا جا سکتا ہے تو اس موقع پر عورت کی جان بچانا ضروری ہے لیکن اس ڈر سے کہ یہ چار لڑکیاں پہلے سے میرے پاس موجود ہیں اور پانچواں بھی الٹرا ساؤنڈ سے لڑکی کا چیک کھو کے آگے کی لڑکی ہے اور ہم اب جہیز کا انتظام نہیں کر پائیں گے ہم اس کو ساکت کر دیں یا آپریشن کرا لیں یا اس کو دوائیوں وغیرہ سے اس کو ختم کر دیں صحیح بخاری صحیح کے اندر الفاظ ہیں کہ جو بچہ رحم مادر میں قتل کر دیا جاتا رحم مادر میں مار ڈالا جاتا قتل کر دیا جاتا اور جو بچہ پیٹ کے اندر ہی مار ڈالا جاتا قیامت کے دن یہ بچہ اس حال میں آئے گا بخاری کے الفاظ جا یوم مل بین صدیہ یہ بچہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اپنی ماں کی دونوں پستانوں سے لٹکا ہوا ہو محلہ گمبئی یہ بچہ اپنے ماں کی دونوں پستانوں سے لٹکا ہوا ہوگا اور اپنے ماں کی پستانوں سے دودھ کو نچوڑ رہا ہوگا وہ یقول حَازِهِ امی قطل اور اپنے رب سے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوگا اے اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر ڈالا تھا کو کہے گا یقول یا ربی حاضی امی قتلتنی اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا اللہ یہ دنیا میں میری نہ ہوئی آج تو بھی دنیا میں اس کا نہ ہو وہ بچہ اپنی ماں کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گا اور وہی بچہ اپنی ماں کو جہنمی بنا دے گا یہ قتل اولاد نبی اکرم نے تو حرام اولاد کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دی اور اس کے اسقاط کی اجازت نہیں دی یہ تو حلال بچہ ہے آپ کی اولاد ہے وہ ایک عورت آئی اے اللہ کے نبی زنا سے میں حاملہ ہو چکی ہوں سزا دے دیجیے آپ نے فرمایا کیا حمل ہے کہاں ہاں فرمایا تو ابھی میں تیری جان نہ لوں گا ابھی سنسار نہ کروں گا کیونکہ ابھی دو جانے جائیں گی تو مرے گی تیرے پیٹ میں پلنے والا بچہ بھی اس معصوم کا کیا قصور ہے وہ زنا کی اولاد بھی صحیح لیکن اس بیچارے کا اس معصوم کا کیا گناہ ہے میں اس کی جان کیوں لوں جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا جب بچہ پیدا ہو گیا تب وہ آئی آپ نے فرمایا بی بی اب اس عورت کو اب اس بچے کو تیرے دودھ کی زیادہ ضرورت ہے لہٰذا جب یہ بچہ دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانے لگے تب تو لے کے آنا وہ پھر چلی گئی اور جلدی سے اس نے ٹرینڈ کر دیا اس بچے کو اور روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں آیا اور جس دن اس نے روٹی کھانا سیکھا اسی دن وہ لے کے آئی اب شریعت محمدی میں گنجائش باقی نہ تھی آپ نے اس بچے کو صابی کے حوالے کر دیا اور ایک میدان میں جمع کیا گیا لوگوں کو اور کہا گیا اس عورت کو پتھروں سے مار مار کے سنسار کر دو عورت کو سینے کے برابر گاڑا گیا مرد کو دوڑا دوڑا کے مارا جائے گا اور عورت کو سینے کے برابر گاڑ دیا جائے گا تاکہ اس کی سطر تاکہ اس کی بے پردگی نہ ہو سینے کے برابر گاڑا گیا پھر پتھر اٹھائے گئے پہلا پتھر خالد ابن ولید کے ہاتھ میں اور جو پہلا پتھر مارا خون کا پغارا سر پھٹتا ہے خون کا فوارہ نکلتا ہے اور حضرت خالد ابن ولید کے کپڑوں کو وہ خون گندا کر دیتا ہے خالد نے اس زانیہ عورت کے خون کو دیکھا تو ان کی زبان سے کچھ نازیبہ جملے نکل گئے تیرا ستیہ ناش ہو اے زانیہ تیرے خون کے چھیٹوں نے میرے کپڑوں کو ناپاک کر دیا یہ اطلاع جب جناب محمد رسول اللہ کو ملی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ نے خالد ابن ولید سے بات چیت کرنا بند کر دیا کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے فرمایا خالد تم نے اس عورت کو گالی دی اس لیے میں تم سے بات نہیں کرتا کہا اللہ کے نبی وہ زانیہ تھی وہ بچلن تھی اور اس کے خون کے چھیٹوں نے میرے کپڑوں کو ناپاک کر دیا فرمایا خالد اس عورت نے اللہ سے اپنے زنا کی توبہ کر کے اور سنساری کی سزا جھیل کر اتنی سچی توبہ کی ہے جس کو تم زانیہ کہہ رہے ہو کہ اگر اس ایک عورت کی سچی توبہ کو اس مدینے کے ستر جہنمیوں پر ڈالا جائے تو وہ بھی جنتی بن جائیں ستر گناہ گاروں پر ڈال دیا جائے تو ان کی بھی بخشش ہو جائے اور ایک حدیث میں یہاں تک آتا اگر پورے مدینے کے لوگوں پہ ڈالا جائے اس عورت کی توبہ کو تو پورا اہل مدینہ ہی جنتی ہو جائے اسلام یہ ہے حرام اولاد کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دیتا یہاں تو حلال اولادیں ہمارا بچہ ہے اور مار ڈالا جا رہا ہے ان تخت کا اپنی اولاد کو چاہے بھوک و پیاس کے ڈر سے مارو یا اس لیے مارو کہ یہ بڑے ہو کر میرے ساتھ کھائے گا یا اس لیے مار ڈالو کہ جہیز ہم اپنی بیٹی کا نہیں لا سکتے اس لیے کا کر دو حمل ہی کروا دو یہ ساری چیزیں کبیرہ گناہوں میں شامل ہیں پہلا شرک اور دوسرا اولاد کا تیسری چیز قال سمائیون اللہ کے رسول اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا قال انتزانی حلیل تجارک اپنے پڑوسی کے بیوی کے ساتھ زنا کر یہ بڑا عجیب معاملہ پڑوسی کے ساتھ پڑوسی پڑوس میں جو لڑکی عورت رہ رہی ہے اس کے ساتھ زنا کر اس سے کوئی آدمی یہ مسئلہ نہ نکالے کہ پڑوسی کا لفظ استعمال کر کے اللہ کے رسول نے اوروں کے ساتھ اجازت دے دی ہے نعوذ باللہ کہ پڑوسی کے لیے تو منع کیا پڑوسی کے ساتھ نہیں کریں گے دوسروں کے ساتھ نہیں پڑوس کا معاملہ چونکہ بڑا قریبی معاملہ ہوتا ہے ہماری بیٹی تمہارے گھر میں جا رہی ہے تمہاری بیٹی ہمارے گھر میں آ رہی ہے ہماری بیوی تمہارے گھر جا رہی تمہاری بیوی ہمارے گھر آ رہی ہے ہماری بہن کو تم اپنی بہن سمجھ رہے ہو تمہاری بہن کو میں اپنی بہن سمجھ رہا ہوں میری بیٹی کو تم اپنی بیٹی تمہاری بیٹی کو میں اپنی بیٹی سمجھ رہا ہوں جب اتنے قریب کے رشتے کو تم داغدار کر سکتے ہو تو دوسرا کون سا رشتہ تم سے محفوظ رہ سکتا ہے فرمایا انتظان یا اپنے پڑوس میں رہنے والے کی عورت کے ساتھ زنا کرنا اور یہ تینوں چیزیں قرآن کی سائد کے اندر آگے بولا کیا ہے اشرک الکبائر الاشراق باللہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور دوسرا الوالدین ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ کے معنی عربی میں ہوتے ہیں کاٹنا اور اسی سے بنتا عقیقہ اور عقیقے میں چونکہ جانور کاٹے جاتے ہیں ذبح کیے جاتے ہیں اسی سے وہ ہے وہ حقوق الوالدین ماں باپ کو کاٹنا یعنی ان کی فرما برداری کو کاٹ کے رکھ دینا اور نافرمانی کرنا اور اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کی کے ساتھ اس نے سلوک بتایا وقضا ربك اللہ تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما بڑا زبردست معاملہ ہے اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے علاوہ تم کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو وبالوالدین احسانا اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو جس نے ایک مرتبہ اپنے اپنے باپ کی تک کو نظر رحمت سے دیکھا اللہ اس کو ایک حج مقبول ایک حج مبرور کا ثواب دے گا صحابہ کا لالچ دے گو اللہ کے نبی اگر میں سو مرتبہ اپنے باپ کو اگر رحمت کی نظر سے دیکھوں تو فرمایا اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے وہ تم کو سو حج کا ثواب دے گا سو حج کا ثواب دے گا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں اور باپ دونوں زندہ ہیں ان میں حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے فرمایا تیری ماں کہا اس کے بعد کا تیری ماں کہا اس کے بعد کا تیری ماں کہا اس کے بعد کون کا تیرا باپ یعنی ماں کا درجہ تین گنا زیادہ بتا دیا اس لیے کہ ماں اٹھاتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اتنے میں ایک آدمی میری نظر میں آیا وہ اپنی اندھی بوڑھی لنگڑی اور دانتوں سے دانت دانت جس کے نہیں تھے منہ میں دانت نہیں تھے وہ ایک اپنی لنگڑی اور کوڑھی ماں کو اپنے کاندھے پر لاد کر ایک نوجوان اپنی ماں کو طواف کرا رہا تھا اور طواف کے دوران اس کی مٹ بھیڑ مجھ سے ہو جاتی ہے مجھ سے وہ ٹکرا جاتا ہے کہنے لگا عبداللہ ابن عمر سچ بتاؤ میری یہ ماں لنگڑی ہے یہ ماں کوڑی ہے منہ میں دانت نہیں آنکھوں سے اندھی ہے کیا میں نے اس کو اپنے کاندھے پر لاد کر خانے کا طباف کرایا ہے کیا اب بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا عبداللہ ابن عمر مسکرا دیے اور دوسرا طواف کرنے لگے دوسرا چکر لگانے لگے دو تین چکر کے بعد وہ پھر مل گیا کہا کہ عبداللہ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کیا بات ہے کہا کیا سوال کیا میں نے اپنی بوڑھی اندھی لنگڑی ماں کو کاندھے پر لاد کر طواف کرا رہا ہوں کیا بی بی یہ میرے اپنی ماں کا گدا نہیں کیا عبداللہ کہتے ہیں تو حق کی ادائیگی کی بات کر رہا ہے جب تیری ماں تجھے جن رہی تھی جب تیری ماں تجھے جن رہی تھی اور وقت ولادت اس کو جو تکلیف ہو رہی تھی کیا تو نے حدیث نہیں سنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں وقت ولادت عورت کو جو تکلیف ہوتی ہے اگر اس تکلیف کو زمین کی چھاتی پر ڈال دیا جائے تو زمین بھی برداشت نہ کر سکے لیکن وہ اس کو اس ہونے والے بچے کی محبت میں برداشت کرتی ہے آئے میں جن رہی تھی اور اس کو جو تکلیف ہو رہی تھی اور اس کی تکلیف میں جو پہلی آہ نکلی تھی کہ آہ اللہ کی قسم ابھی تو تو نے اپنی ماں کی اس آہ کا بھی اقدا نہیں کیا اس کی پوری زندگی کا قدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے ایسے ہی نہیں کہہ دیا حدیث میں تھوڑی سی کمزوری ہے لیکن اتنی نہیں ہے کہ اس کو بیان نہ کیا جا سکے الجنت و الامہات جنت اپنے ماں کے قدموں کے نیچے اگر اس کو ہم فضائل کے باب میں لے جائیں تو ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مراد جنت تو نہیں ہے لیکن ہاں فرما برداری مراد ہے کہ ماں کی اطاعت کے ساتھ ہمارے ہندو بھائیوں میں تو یہ ہے کہ بیٹا جب تک اپنے ماں کے پیر نہ چھوئے اس کو سور کو جنت نہیں ملے گی یہاں پیر چھونے کا حکم تو نہیں ہے لیکن اتنا اسلام نے ضرور کہا ہے کہ اگر جنت تلاش کرنا ہے تو اپنے ماں کے قدموں کے نیچے جنت تلاش کرو یعنی خدمت کر کے اپنی ماں کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اپنے اب جنت تک پا سکتے ہو میری ماں بہنیں اگر آئی ہیں تو غور کریں جس جنت کو اسلام نے محمد رسول اللہ نے تمہارے ماں تمہارے قدموں کے نیچے بتایا ہے ذرا بتاؤ تم اپنی اولاد کو بھی ویسا بنا رہی ہو یا نہیں کہ ان کو جنت تمہارے قدموں کے نیچے مل جائے تم اپنی بیٹیوں کو کیسا بنا رہی ہو ان کا میک اپ دیکھ لو ان کی ڈریس دیکھ لو ان کے کپڑے دیکھ لو تم کیا ان کی تنبیہ کر رہی ہو تمہارے بچے جنت کہاں تلاش کریں محمد الرسول اللہ نے تو فرما دیا کہ جنت تلاش کرنا تو اپنے ماں کے قدموں کے نیچے جنت تلاش کریں اب ہر ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو بتائے کہ جنت تیری یہاں ہے یعنی تو یہ کر یہ کر یہ کر یہ ماں کے لیے بھی ایک ٹریننگ سینٹر کھول دیا کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی ٹریننگ کر سکتی ہے اور اپنے بچوں کو اچھا اچھا سبق سکھلا سکتی ہے ایک صحابیہ فرماتی ہے مسند احمد کی روایت ہے ان کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ جب پیشاب کرتا تھا تو یہ پانی ڈال دیا کرتی تھی جب بچہ چلنے کے لائق ہوا تو ماں نے نہیں کہا بیٹا پانی لے کے جاؤ بچہ خود اپنے ہاتھ سے پانی اٹھاتا ہے اور پیشاب کرنے کے لیے جا رہا تو اس تنجے کے لیے پانی لے کے جا رہا ہے ماں نے نہیں کہا کہ بیٹا پانی لے کے جاؤ اس طریقے سے تربیت دیا کرتی تھی ماں اپنی اولاد کو کسی انگریز نے کہا تھا کہ mother's lap is first college for children ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے اور جو بچہ اپنی ماں کی گود میں ٹریننگ حاصل نہ کر سکا وہ کہیں پر بھی ہم آپ کے حالات تو ہم نہیں تو نہیں جانتے لیکن وہاں دیکھو جو ایم اے اور پی ایچ ڈی کر رہے ہیں وہ بھی پینٹ کی چین کھول کر کس طریقے سے پیشاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمارے ہاں تو کتوں کو پھر بھی تہذیب ہے کہ کم سے کم ایک پیر اٹھا لیتا ہے چھیٹوں سے بچنے کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر جن چیزوں کا بتایا کہ ان چیزوں سے عذاب قبر ہوگا اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ پیشاب کی چھیٹوں سے آدمی نہیں بچا صحیح بخاری کے حقوق الوالدین باپ والدین میں دونوں آتا ہے والدین تسنیہ ماں اور باپ دونوں ہاں ماں کا مرتبہ اور حق زیادہ ہے ہے ماں کا ہی بڑا عجیب ہوتا مجھے یاد نہیں میں نے واقعہ آپ کو سنایا یا نہیں سنایا وہ ایک افسانہ کسی نے لکھا تھا ہے افسانہ لیکن اس میں حقیقت ہے کچھ اور کہا معشوقہ نے بہت تو ہم سے محبت کرتا جا پہلے اپنی ماں کا کلیجہ لے کے آیا کہتا کل آج نہیں مرے گی تو کل مرے گی بڑھیا یہ میرے ہاتھ سے کیوں جائے جوان لڑکی دوڑتا ہوا گیا دستک دی بوڑھی ماں نے دروازہ کھولا بیٹا اتنی رات میں کیوں آتے ہو اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بڑھیا کو دھکا دیا اندر گیا چھری نکالی ماں کے پیٹ میں داخل کی ماں کو قتل کیا کلیجا نکالا پلیٹ میں رکھا اور اپنی ماں کا کلیجا پھاڑ کے چیر کے لایا جیسی چلنے لگا کلیجا لے کے کہ جلدی پہنچوں جتنی دیر مجھے محبوبہ معشوقہ تک پہنچنے میں لگ رہی ہے اتنی دیر اس کو میرے ساتھ ملنے میں لگ رہی ہے دوڑنے لگا چلنے لگا اچانک ٹھوکر لگتی ہے گرتا ہے پلیٹ وہاں پلیٹ اٹھاتا ہے نل سے دھونے کے لیے جاتا ہے یا کنویں کے پانی سے دھونے کے لیے جاتا ہے لیکن گرتے ہوئے گھٹنے میں چوٹ لگی تھی تاند اس کا ٹوٹ چکا تھا منہ سے خون آ رہا تھا لیکن اس اپنی تکلیف کا احساس نہ ہوا اس نے کلیجے کو اٹھا کر پلیٹ میں رکھنا چاہا اور جیسے ہی وہ گھڑنے کے بل بیٹھتا ہے اور کلیجے کو اٹھاتا ہے کہ کلیجے سے ماں کے کلیجے سے آواز آتی ہے بیٹے گرتے ہوئے کہیں چوٹ تو نہیں لگی بیٹے کئی گرتے ہوئے چوٹ تو نہیں لگی یہ افسانہ ہے حقیقت نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کلیجے سے آواز کیسے آئے گی لیکن اس سے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حقیقت یہ کہ ماں کا کلیجہ ایسا ہی ہوتا ہے آپ کے اوپر چاہے کتنی مصیبت آئے لیکن آپ اپنی ماں کو زندگی پر ستائیے جب موت کی مصیبت آپ پر آتی ہے تو آپ کی ماں کا کلے جاندر سے روتا ہے یقین نہ آئے تو حضرت علقمہ کا واقعہ یاد کر لو اے اللہ کے نبی میں اپنی اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں گی یہ بیوی کو ترجیح زیادہ دیتا ہے مجھے نہیں کہا تو آخری وقت ہے تیرے بیٹے کی زبان سے کلمہ نہیں ادا ہو رہا کچھ بھی ہو میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں چلنے لگی اللہ کے نبی نے کہا صحابہ جاؤ جنگلوں سے لکڑیاں اکٹھی کرو اور پھر آگ لگاؤ اور جب آگ لگ جائے تو الگ ماں کو اسی آگ میں ڈال دو ماں کا نافرمان محمد کے قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت نہیں پا سکتا اور جب اس نے یہ سنا کہ میرا بیٹا اگر مر گیا تو قبرستان کی زمین بھی نصیب نہ ہوگی آگ میں جلا دیا جائے گا چیخ پڑی اے اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے کو دل و جان سے معاف کر رہی ہوں میں اپنے بیٹے کو معاف کر رہی ہوں اے اللہ کے نبی میں نے دل سے معاف کر دیا یہاں معاف کیا مسلم کے الفاظ ہیں وہاں لقمہ کی زبان سے کلمہ نکلتا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ یہ ہے ماں ولی ولیمین الغموس ولیمین الغموس جھوٹی گواہی دینا یہ تو آپ کو سو سو دو سو دو سو روپے میں مل جائیں گے جھوٹی گواہی دینے والے یہ تو آج خریدے اور بیچے جاتے ہیں یہ بھی کبیرہ گناہ ہے اور بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ سات کبیرہ گناہوں کی فہرست و نقشہ کھینچا ہے اجتنب السبع الموبقات قال وما هن یا رسول اللہ التي حرم الله الا بالحق واقل ربا واقل مال یتیم و طول الزحف و قصف المحسنات المؤمنات الغافلات سات گناہوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا اجتنب السبع الموبقات اے لوگوں تم سات ہلاک کر دینے والے گناہ سے بچو موبق کا لفظ کہاں آتا ہے عربی میں عربی میں ہلاک کو ہلاک بھی کہتے ہیں اور ہلاک کے لیے ایک لفظ اور آتا ہے موبق دونوں کو سمجھنے کی ذرا کوشش کرنا میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا آپ کی ہلاک بھی عربی کا لفظ ہے ہلاک مانی برباد ہونا اور موبق ہلاک کرنے والا یہ بھی ہلاک کے معنی میں آتا ہے لیکن ایک ہلاکت وہ ہوتی ہے جیسے ہم نے زہر کھایا ہم مر گئے لیکن میرا باپ تو بچ گیا میری ماں تو بچ گئی میرا گھر تو بچ گیا میری بیوی بچے تو بچ گئے یہ ہے ہلاکت اور ایک ہے موبق ایباق وہ کیا ہوتا ہے ایسی ہلاکت جو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی ساری سلطنت آپ کی جائیداد آپ کی بیوی آپ کے بچوں اور آپ کے سارے کنبے اور قبیلے کو تحس و نحس کر دے اس کو بولتے ہیں مو بقات یعنی یہ ایسی ہلاکت اللہ کے نبی فرماتے ہیں اجتنب السبعل مو بقات تم ایسے سات گناہوں سے بچو جو تم کو تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری پوری جنسیت کے خاتمے کے لیے کافی ہیں یعنی ایسے ساتھ ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو قالو وما ہننا اسی لیے اللہ کے نزیر صحابہ نے کہا قالو قالو کا لفظ یہ بدلا رہا کہ ایک نے نہیں بلکہ تمام صحابہ جو بیٹھے تھے سب نے کہا واما ہننا اللہ کے رسول کیا ہے وہ ساتھ یعنی جو انسان ہی کو نہیں بلکہ اس کے پورے خاندان پر اس کا اثر چھوڑتے ہیں وہ کون سے ہیں سات گناہ جو ہلاک کر دیتے ہیں اللہ کے نبی کون سے ہیں وہ گناہ اب اللہ کے نبی نے سب سے پہلے گناہ اس کا بتایا شرک باللہ یہ تو سب سے پہلے ہیڈ لسٹ پہ شرک رہتا تھا اللہ کے ساتھ شرک کرنا وہ سحر جادو جادو کوئی ایسا سفلی عمل ہوتا ہے کہ جس کو پڑھ کر شوہر سے بیوی کو جدا کر دیا جاتا ہے اور بیوی سے شوہر کو باپ سے بیٹے کو بیٹے سے باپ کو اور یہ ہمارے بنگال میں بہت چلتا ہے اور جانتے ہو اس عمل کو حاصل کرنے کے لیے ایک آدمی نے کیا کیا ہے گواہ میں ہوں چھوٹا سا قرآن کمپیوٹرائزڈ اب آنے لگے ہیں چھوٹے چھوٹے اس نے اپنے بائیں پیر کے اندر اس طریقے سے موزے کے اندر داخل کیا اس قرآن کو اور بائیں پیر کے تلوے میں نیچے اس نے رکھا کلکتہ تاتی باغان اگر انڈیا کے اس علاقے کے لوگ ہوں گے تو جانتے ہوں گے تاتی باغان کون سا محلہ ہے کلکتہ میں وہاں کا رہنے والا اور اس نے چھوٹے سے قرآن کو اپنے پیر کے تلوے کے نیچے موزے کے اندر رکھا اور پھر اس موزے کو چالیس دن تک پہنا رہا اور چالیس دن تک اسی قرآن کو اپنے پیروں سے رونتا رہا اسی کو پہن کر وہ پیشاب کرنے گیا اور اسی کو لے کر وہ لیٹرین کے اندر بھی گیا چالیس دن ایسا کرنے کے بعد اس کے پاس شیطان حاضر ہوا اور کہنے لگا تو نے میرا بہت بڑا کام کیا ہے اب بتا تجھے کیا چاہیے کہنے لگا بس مجھے دولت کمانا ہے نوٹ کمانا ہے شیطان نے اس سے کہا میں لوگوں کے خون کی رگوں میں دوڑوں گا اور ان کو بیمار کر کے تیرے پاس بھیجوں گا جو کام تو نے کیا وہی کام تو ان سے بھی کرا کہا کہ میں تو نالائقی کی حد تک بڑھ گیا لیکن ہر مسلمان تو یہاں تک نہیں بڑھ سکتا کہا ٹھیک ہے تو پھر تو ایک کام کر کہ ان کو تو قرآن کی آیتیں لکھ لکھ کر دے پھر اس بے ایمان نے اس خبیص نے اس نالائق نے ایک اور جرم عظیم کیا پھر اس نے اپنا پیشاب ایک پیالے میں بھرا اور اس کے اندر ایک روشنائی اگولی اور اس روشنائی سے اپنے پیشاب سے اپنی روشنائی اس روشنائی سے پھر اس نے قرآن کی آیتوں کا تعویذ بنایا اور وہ تعویذ جس کے اوپر کوئی شیطان سوار ہوتا تھا اور جب یہ تعویذ وہ اپنے گلے میں پہنتا تھا تو شیطان اس کے اندر سے نکل جاتا تھا اور یہ آدمی یہ سمجھتا تھا کہ شیطان اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے دیکھو کہ میں نے اللہ کے کلام کو گلے میں لٹکایا اور شیطانی اثر نکل گیا دس پندرہ دن کے بعد اس نے تعویذ کو اٹھا کے رکھا شیطان نے پھر اس کے اوپر حملہ کر دیا اب اس کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا کہ دیکھو اللہ کے کلام کو جب ہم نے اتارا تو یہ ہمارے اوپر پھر حملہ ہو گیا اس طریقے سے شیطان نے اس کے عقیدے کو اور زیادہ بڑھا دیا اسی کے اوپر اسی کے اوپر آج بھی یہ آدمی زندہ ہے ہمیں افسوس تو یہی ہے اپنے ہندوستان کے اندر کہ جب کوئی غیر مسلم شیو سینا اور بجرنگ دل اور غیر مسلم جب کوئی قرآن کو جلاتے ہیں تو سارا مسلمان نعرے لگاتا ہے حکومت کے خلاف افسوس یہ ہے کہ اسی قرآن کو پیروں سے روندا جا رہا ہے لیکن آج میری حیثیت یہ ہے اس کلکتہ اور بنگال پر کہ میں اس مولوی کے خلاف یا اس شیطان کے خلاف میں زبان نہیں کھول سکتا ہوں اگر کھولوں گا تو پوری بریلویت میرے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جائے گی وہاں کا پیر مغا بنا بیٹھا ہے سردار بنا بیٹھا ہے مجال ہے کہ کسی کی جو اس کے خلاف ایک حرف بھی بول کے چلا جائے وہ دھمکیاں دیتا ہے زمین پہ ایک لات ماروں گا زلزلہ آ جائے گا سارے لوگ دھس کے ہمیں ہندوستان کے اندر غیر مسلموں اور ہندوؤں کے اور پنڈتوں کے خلاف بولنے میں جھجک نہیں ہوتی ہے آزادی ہے ہمارے لیے وہاں پر اگر ہوتی ہے کچھ پریشانیاں تو ہمیں قرآن و حدیث اور توحید کا دست دینے میں ہوتی یہ سات سات دن کی جیلوں کے اور وہ بھی بریلوی بریلی شہر کے اندر کوئی معمولی چیز نہیں ہے جج Bareilly jailer Bareilly D M Barelvi تصور کیجئے کہ اس جیل کے اندر جب ہم ہوں گے تو کیا فیصلہ ہوا ہوگا میرے خلاف مقدمہ لڑنے والے بریلوی تصور کیجئے کہ کیا ہوتا ہوگا وہاں پر اور اس جیل میں اللہ رب العالمین موحدوں کے لیے کوئی آسان راستے پیدا فرما دے دعا کرو میرے بھائی بہت بڑا راستہ ہے ہم سے ہمارے بھائی سوال کرتے ہیں میں ان کے ارادوں کو مجروح نہیں کرنا چاہتا ہوں بہت سے لوگوں نے میری داڑھی کے تعلق سے بھی سوال کیا مولوی صاحب کیا ہے یہ بھی میرے ساتھ ایک بہت بڑی مجبوری ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اگر پینٹ شرٹ اور ٹائی نہ پہنے تو آج وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہو یہ مسلحت ہے ان کی ہم اگر آپ لوگوں کی طرح داڑھی اپنے حال پہ چھوڑ دیں تو ضمانت نہیں ہوگی کام نہیں کرنے دیا جائے گا مجھے وہاں پر ہمارے علماء نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ مولانا مسلحت آپ ایسا کام کرو کیا کریں مجبوری ہے تم ہماری جماعت میں ایک اچھے بولنے والے ہو میں نہیں چاہتا تھا کہ اس راز کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں لیکن آپ لوگوں نے چھیڑ چھیڑ کے مجھے اس بات کے لیے مجبور کیا ہے کہ مجھے بتانا پڑ رہا ہے اس چیز مجھے شوق نہیں ہے نبی اکرم کی سنت کو نالیوں میں بہانے کا کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جو انسان کو روکتی ہیں اور کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جو انسان کو اس لائق کرتی ہیں تصور کیجئے میرے بھائی اندازہ صاحب اسلامی cassette Salafi centre Manzoor colony Gujjar Chowk Karachi یہ دوسرا گناہ حضرت عمر فاروق نے اعلان کر دیا تھا جتنے جادو اور جادو پکڑ کے لاؤ میرے سامنے لائے گئے پکڑ کے کہا ان کی ایک ہی سزا ہے کہ ان کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں سب کو لائن سے قتل کروا دیا جادوگر کی ایک ہی سزا ہے جادو سیکھنے اور سکھانے والے کی کہ اس کو قتل کر دیا جائے النفس التي حرم الا بالحق تیسرا گناہ اللہ کے نبی نے بتایا جو انسان کو ہلاک کر دیتا برباد کر دیتا قتل نفس اور ایسے انسان کا قتل نفس جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ایک انسان قاتل ہے سزا میں اس کو بھی قتل کرو اس میں گناہ نہیں ہے لیکن بیچارہ بے گناہ ہے اس کو آپ قتل کیوں کر رہے ہیں اور ایسا فیصلہ ہوا آپ کی تعداد دیکھ کر مجھے لگتا ہے یہ واقعہ میں چمن کالونی میں پیش کرنے والا تھا اتباع سنت کے تعلق سے لیکن یہاں چھیڑ دیتا ہوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلی واقعہ کو ذرا غور سے سننا شاید میں ساتوں چیزوں پر نہ چل سکوں اور یہی واقعہ بیان کر دوں بڑا دلچسپ اور دردناک اور اور دل کو جھجوڑنے والا واقعہ ہے اگر حوالہ نوٹ کرنا چاہیں تو ہمارے بھائی نوٹ کر سکتے ہیں ترمیزی شریف واب الحدود کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے ایک عورت فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی کے زمانے میں نکلی اس کا پیچھا ایک آدمی نے پیچھے سے کر دیا اور اس نے اپنی چادر اپنا ماما اتارا اور پیچھے سے اس نے اس عورت کے اوپر ڈالا اور اس کو کھینچتا ہوا کسی بیابان جنگل کی طرف لے گیا پھر ترمیزی کے جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں فقضا حاجت پھر اس نے اس کے ساتھ پوری طریقے سے زنا کر لیا عزت لوٹ لی اس کی فقام ففر پھر کھڑا ہوا اور بھاگ گیا بھاگا یہ عورت بھی کھڑی ہوئی اور چیخنے لگی او لوگو جلدی نکلو بچاؤ ایک آدمی میری عزت لوٹ کے بھاگ رہا ذرا جلدی نکلو لیکن اس عورت کے چیخنے کا انداز ہے زیادہ کہ یہ چاروں طرف منہ کر کے چیختی جا رہی تھی نکلو نکلو نکلو اس طریقے سے جب اس نے اس کی آواز سن کر ایک آدمی سب سے پہلے نکلا لیکن یہ آدمی جس سائڈ سے نکلا اس وقت اس عورت کا چہرہ دوسری سائڈ میں تھا اور جب تک یہ آدمی اس زناکار کے پیچھے بھاگنے لگا کافی دور بھاگ گیا جب تک اس عورت نے چہرہ اس طرف کیا تو یہ سمجھی کہ مجھ سے زنا کر کے جو آدمی بھاگ رہا وہ یہی جا رہا ہے اس نے بے قصور کو سمجھ لیا کہ یہ زنا کار ہے اور چیخنے لگی جلدی نکلو اب دس یا پندرہ ترمیزی میں دس یا پندرہ کے الفاظ ہیں دس یا پندرہ لوگ نکلے اور وہ بھی دوڑنے لگے کہ اس کو پکڑیں یہ زنا کار ہے اس عورت کی عزت کو لوٹ کے بھاگ رہا ہے دوڑنے لگے حالانکہ یہ آدمی کسی اور کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہا تھا اور یہ لوگ اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے بالآخر ان دس یا پندرہ لوگوں نے اس آدمی کو پکڑ لیا چلو کہا اے چھوڑو نا مجھے وہ بھاگ جائے گا کہا کون بھاگ جائے گا کہا مجھ سے آگے جو جا رہا وہ بھاگ جائے گا میں گلیاں جانتا ہوں میں یہاں گھر رہنے والا ہوں مجھے چھوڑو میں زناکار کو پکڑوں ان لوگوں نے کہا اچھا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے خود زنا کیا اور خود بچنے کا رائے فرار اختیار کر رہا کہا رہے بھائی مجھے کیوں پکڑ رہے کہا تو زنا کار ہے کہا میں نہیں ہوں اللہ کی قسم میں نے زنا نہیں کیا چھوڑو میں جانے دو اس کو پکڑنے دو کہا اچھا تو نے زنا نہیں کیا کہا نہیں کہ چل اگر تو نے زنا نہیں کیا تو ڈرتا کیوں ہے عورت کے پاس چل اس لڑکی کے پاس چل وہ تجھے دیکھے گی اگر تو نے زنا نہیں کیا ہے تو تجھے کہہ دے گی اس نے زنا نہیں کیا ڈرتا کیوں ہے چل اس نے کہا میں ڈر تو نہیں رہا ہوں لیکن میں اس لیے ضد کر رہا ہوں کہ اصل مجرم بھاگ جائے گا جس کو میں پکڑنا چاہتا ہوں کہا کچھ نہیں چلو تیرمزی ابواب الحدود دس یا پندرہ لوگوں نے اس کو پکڑا اور لے کر اس عورت کے پاس آئے کہنے لگے بہن ذرا دیکھو اس آدمی نے تمہاری عزت لوٹی ہے اس کے آگے کوئی اور بھاگ رہا تھا یہ بول رہا ہے کہ کوئی اور ہے میرے آگے آگے ذرا دیکھو وہ عورت قریب آئی اور اس نے اس آدمی کو دیکھا اور غور سے دیکھا دیکھنے کے بعد چیخ پڑی واللہ ہی ہوا اللہ کی قسم یہ وہی ہے جس نے میری عزت لوٹی الفاظ واللہ حاضہ ہوا اللہ کی قسم یہ وہی ہے جس نے میری میرے ساتھ زنا کیا ہے جس نے میری عزت لوٹی کہا میری بہن تمہارے اتنا بولنے سے تم جانتی ہو کہ مجھے کیا سزا ہو سکتی ہے کہا میں جانتی ہوں لیکن بہن کہتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی زنا کار ہو کر اپنی ناپاک زبان سے مجھے بہن کہہ رہے ہو مقدمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچا مجھے اس حدیث سے جو مسئلے نکالنا ہے وہ وہ میں میں کو بعد بتاؤں گا پہلے اس پر غور کرنا کہنے لگی اللہ کے رسول کی عدالت میں مقدمہ پہنچتا ہے اللہ کے رسول نے اس عورت سے پوچھا بتا کیا بات کہنے لگی اللہ کے رسول اس آدمی نے میرے ساتھ زنا کیا آپ نے اب لوگوں سے پوچھا تم بولو تم نے کس کو پکڑا کہا اللہ کے نبی یہ دس پندرہ لوگ بولے میں نے اپنے آگے بھاگتے ہوئے اسی کو دیکھا میں نے اسی کو پکڑ لیا اچھا عورت بھی کہہ رہی ہے زنا کاری ہے دس پندرہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑا چار گواہوں کی ضرورت ہے یہاں تو دس پندرہ کہہ رہے ہیں میں نے اس کو پکڑا اب اس آدمی سے پوچھا تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو آدمی سمجھ گیا اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے یہ زنا نہیں کیا پھر بھی پندرہ لوگوں کی گواہی اور اس عورت کی شہادت اس کے باوجود میں بچوں گا نہیں اور لوگ میرے مرنے کے بعد سنسار ہو جانے کے بعد کیا کہیں گے دیکھو زنا بھی کیا اور مرتے وقت جھوٹ بھی بولا پوچھا اللہ کے نبی نے کھڑے ہو جاؤ کیا کہتے ہو اپنی صفائی میں وہ کھڑا ہوا کہنے لگا ہاں اے اللہ کے نبی یہ عورت جو کہہ رہی ہے وہ بالکل سچ کہہ رہی ہے اور یہ پندرہ لوگ جو بول رہے ہیں وہ بھی سچ بول رہے ہیں اس عورت کے ساتھ زنا میں نے ہی کیا ہے کبھی کبھی حالات اس اسٹیج پر بھی انسان کو لے آتے عورت کہہ رہی اس نے زنا کیا دس پندرہ لوگ کہہ رہے ہیں اس نے اس کو میں نے بھاگتے ہوئے پکڑا اور وہ انسان اب اس اسٹیج پر آ گیا کہ وہ خود کہہ رہا کہ جبکہ وہ بے قصور ہے اور کہہ رہا کہ میں نے ہی یہ کیا ہے حکم ہوتا ہے کے کے دن اس آدمی کو سنسار کر کر دیا دیا جائے جائے گا گا پتھروں سے مار مار ہلاک آج جمعے کا دن بھی آ گیا عورتیں مسجدوں میں موجود ہیں اللہ کے نبی سے کہنے لگی اے اللہ کے نبی آج زناکار کو جو سزا دی جائے گی آج اس کو ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیں گے اللہ کے نبی نے اجازت دے دی عورتوں کے لیے ایک الگ جگہ متعین کر دی یہاں سے تم دیکھو کہ زناکار کو کیا سزا ملے گی تاکہ تم میں سے پھر کوئی عورت زنا کے قریب نہ جائے اس سزا کو دے کر دہل جائے کانپ جائے صحابہ نے پتھر اپنے پاس جمع کر لیے اور اللہ کے نبی نے حکم بھی صادر فرما دیا کہ آج اس کو سنسار کر دیا جائے گا نبی نے حکم بھی دے دیا صحابہ نے پتھر بھی اٹھا لیے عورتیں اپنی جگہوں پہ چڑھ بھی گئی عورتیں اپنی جگہوں پہ چڑھ کے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں اور صحابہ نے اور صحابہ نے پتھر بھی اپنے ہاتھ میں لے رکھے ہیں صحابہ نے پتھر بھی اپنے ہاتھ میں لے رکھے ہیں اللہ کے نبی صرف کہنے والے مارو ابھی کہنے والے ہیں حکم دینے والے ہیں کہ ختم کرو اس آدمی کو سنسار کر دو ابھی کہنے ہی والے تھے اتنے میں پہاڑ کی چوٹی سے ایک آدمی نمودار ہوتا ہے کہتا ہے اے اللہ کے رسول اپنا حکم ابھی واپس لے لیجئے اور اس آدمی کو مت مروائیے اس آدمی کو سنسار نہ کیجئے اس آدمی یہ آدمی تو بے قصور ہے اس نے تو کوئی قصور ہی نہیں کیا ہے اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا یا صحابی ٹھہر جاؤ اے میرے ذرا عورت اس کو مجرم بتا رہی ہے پندرہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑا اور یہ آدمی خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا اور تم کہہ رہے بے قصور ہے کہا اللہ کے رسول یہ عورت بھی جھوٹ بول رہی ہے یہ لوگ بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ آدمی بھی جو بولا ہے وہ بھی جھوٹ بولا ہے یہ بالکل بے قصور ہے آپ نے کہا اگر یہ بے قصور ہے اور عورت اس کو زبردستی جھوٹ اگر عورت جھوٹ بول رہی ہے تو تمہارے پاس سچے ہونے کی علامت کیا ہے کہ اللہ کے رسول بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ آدمی بے قصور ہے آپ نے کہا اگر یہ بے قصور ہے تو اس عورت کی عزت کس نے لوٹی قصور وار کون ہے اس نے کہا اے اللہ کے نبی قصور وار یہ آپ کی نظروں کے سامنے کھڑا ہے اے اللہ کے نبی اصل مجرم میں ہوں وہ نہیں ہے اے اللہ کے نبی عورت جھوٹ بولی یہ دس آدمی جھوٹ بولے یہ پندرہ لوگ جھوٹ بولے وہ آدمی بھی جھوٹ بولا شاید اس لیے کہ یہ کہ لوگ میرے مرنے کے بعد کم سے کم مجھے جھوٹا تو نہ کہیں اس لیے شاید اس نے جھوٹ قبول کر لیا اب اللہ کے نبی نے اس آدمی سے پوچھا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی میں یہ تو نہیں جانتا ہوں کہ یہ آدمی قصوروار ہے یا نہیں لیکن حقیقت یہ کہ میں بالکل بے قصور ہوں اور میں نے یہ زنا نہیں کیا میں کسی کے پیچھے بھاگ رہا تھا پکڑنے کے لیے لیکن اس کی شکل کو میں دیکھ نہیں سکا کہ کون ہے میں نہیں بتا سکتا کہ یہی مجرم ہے یا کوئی اور ہے لیکن یہ قبول کر رہا تو شاید یہی ہوگا اب وہ پندرہ لوگ بھی کہنے لگے اے اللہ کے نبی جب میں نے اس کو پکڑا تو یہ بار بار مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے چھوڑو میں تو کسی اور کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہا ہوں اب اللہ کے نبی نے کہا جب یہ بات اس نے کہی تھی تو پھر تم نے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی اس کے بعد آپ نے فرمایا اس عورت کو بلاؤ جس کی عزت لوٹی گئی ایک بار ان دونوں لوگوں کو پھر سامنے رکھ کر پہچان والیا جائے اب وہ عورت آئی اور آپ نے ان دونوں کو قریب کر دیا عورت پریشان تو ہی مصیبت تیری اوپر ٹوٹی ہے ان دونوں کو میں نے تیرے سامنے کھڑا کر دیا ذرا غور سے دیکھ لیکن دونوں میں سے اصل مجرم کون ہے وہ عورت قریب گئی کبھی اس کو دیکھتی کبھی اس کو دیکھتی کبھی اس کو دیکھتی کبھی اس کو دیکھتی پھر اس نتیجے پر پہنچی کہ فیصلہ سناتی ہے اے اللہ کے رسول رات اتنی اندھیری تھی کہ جس کی وجہ سے میں ان دونوں میں سے اصل مجرم کون ہے میں پہچان نہیں سکتی میں پہچاننے کے لائق نہیں ہے اگر اس نے اقرار کیا تو یہی ہوگا اب اللہ کے رسول نے اصل مجرم کو کھڑا کر دیا کہ اب اس کو سنسار کر دو جب آپ نے حکم دیا اس کو سنسار کرو تو صحابہ کی نگاہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی پیشانی پر پسینہ گیا ہے اور آپ بوجھ سے دبے جا رہے ہیں سمجھ گئے کہ وہی نازل ہو رہی ہے آپ بیٹھ گئے صحابہ تھوڑی دیر کے بعد آپ اٹھے فرمایا آئے لوگوں اس قسور گناگار کو بھی چھوڑ دو ابھی جبرائیل نے فرمایا ہے کہ اللہ نے اس اس کو کو معاف معاف کر کر دیا ہے تم بھی دو اس لیے کہ اس نے زناکار تو ہے اس کی سزا تو ملنی چاہیے تھی اس اس کو لیکن نے وقت اور ٹائم سے پہلے آ کر ایک بے گناہ کی جان بھی بچائی ایک بے قصور کی جان بھی بچائی جس کے عوض اللہ نے اس کو معاف کر دیا اس واقعے کو سامنے رکھنے کے بعد اب اس حدیث پوری حدیث سے آپ مسائل کو کا استعمال کیجیے اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن و حدیث کے شیدائیوں کے لیے یہی ایک حدیث کافی ہوگی پہلی پہلا جو جملہ ہے عورت فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلی سب سے پہلا مسئلہ اس حدیث سے یہی نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں عورتیں نہ صرف جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتی تھی بلکہ پانچ وقت کی نماز بھی مسجدوں میں پڑھا کرتی تھی دوسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ نکلا کہ رات بہت اندھیری تھی میں ان دونوں کو سامنے رکھ کر پہچان نہیں سکتی کہ اصل مجرم کون ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اول اور افضل وقت پہ نماز ہوا کرتی تھی غلط میں ہوا کرتی تھی اندھیرے میں ہوا کرتی تھی اور آج تو ہمارے بھائی پتہ نہیں کب کب نماز پڑھتے ہیں اللہ رحم کر عورت فجر کی نماز پڑھنے نکلی ظاہر بات ہے کہ اذان کے بعد ہی نکلی ہوگی بلال کے اور جب اذان ہو گئی اور نکلی اور زنا کتنے قریب سے ہوتا دو جسم ایک جان لیکن لوگوں کو کھڑا کرنے کے بعد بھی وہ کیا کہہ رہی رات اتنی اندھیری تھی کہ میں ان دونوں میں سے اصل مجرم کو پہچان نہیں سکتی یعنی بغل والا آدمی بھی پہچانا نہیں جاتا تھا دوسرا مسئلہ یہ نکلا اس حدیث سے کہ فجر کی نماز بھی افضل وقت میں اور اول وقت میں ہوا کرتی تھی تیسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ نکلا جو آج ہمارے بہت سے بھائی کہتے ہیں فتنے کا زمانہ ہے عورتوں کو مسجدوں میں نہیں جانا چاہیے اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ ایک عورت کی عزت لٹ گئی ایک عورت کی عزت کے ساتھ زنا ہو گیا لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اب تو عورتوں کی عزتیں لٹنے لگی ہیں لہٰذا آج کے بعد عورتیں اپنے گھروں پہ نماز پڑھ لیں جب اتنا بڑا کانڈ ہو گیا لیکن نبی اکرم نے عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے نہیں روکا تو آئے دین کے ٹھیکے داروں تم کون ہوتے ہو ان عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے روکنے والے چوتھا مسئلہ اس حدیث سے یہ نکلا کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا اگر علم غیب ہوتا تو اللہ کے رسول کسی بے قصور کے بارے میں فتوا نہیں دیتے کہ اس کو سنسار کر دو کیونکہ آپ کہتے ہیں عورت تو بھی جھوٹ بول رہی ہے لوگوں تم بھی جھوٹ بول رہے ہو اور اے بے قصور تو بھی جھوٹ بول رہا ہے اصل مجرم تو بھاگ گیا ہے کہیں اور ہے لیکن اللہ کے نبی کو اتنا بھی علم نہیں ہو سکا کہ میرے سامنے جو کھڑا ہے یہ بے قصور ہے بلکہ آپ تو فیصلہ ہی سنا چکے تھے اس کی گواہی کی بنیاد پر اور اس کی شہادت کی بنیاد پر کہ اس کو سنسار کر دو اگر وہ اصل مجرم نہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تو اس کو قتل ہی کر دیا ہوتا گواہی کی بنیاد پر ارے بھائی میں خود اگر جج کے سامنے کہوں ہاں میں نے بم بسفوٹ کیا تو جج کیا فیصلہ کرے گا اللہ کے رسول سے وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے جرم کیا تو پھر اللہ کے رسول کا کیا فیصلہ ہوگا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم غیب ہوتا تو آپ کہتے نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے اصل مجرم تو کہیں اور ہے اس سے چوتھا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا میرے بھائیوں میں سمجھتا ہوں کہ ایک حدیث توحید کا پوری ان پوری توحید کو سمیٹے ہوئے اپنے اندر اور غیب کی بھی تردید ہو رہی ہے اس میں کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے بتایا نبی کو اپنے سامنے کھڑے ہوئے آدمی کے بارے میں نہیں معلوم کہ بے قصور ہے یہاں تو قیامت تک کا علم ہماری بلیوں کو بھی ہوتا ہے ولیوں کو چھوڑو بلیوں کو علم ہوتا ہے قیامت تک کا تصور کیجئے کہ کتنی بڑی توہین ہے ہمارے رسول کی شان میں وہ سحر و قتل النفس بس ترجمہ سن لو اس حدیث کا سات چیزیں جو بتائی اللہ کے نبی نے ہلاک کر دینے والی ہیں پہلا شرک ہے دوسرا جادو ہے تیسرا قتل نفس ہے چوتھا قتل ربا سود کھانا یہ بڑا زبردست مجھے ہمارے ہندوستان میں اگر ہم کو مجبور کیا جائے تو ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ گورنمنٹ دوسری ہے لیکن آپ کے یہاں اگر سودی کاروبار چلیں تو شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے واقعی ہونے بات جس کو اللہ کے رسول نے آخری خطبے میں خطبہ حجت الوداع میں بھی نہیں چھوڑا اور اپنے پیروں سے جس کو روندا ہو اور عباس ابن عبد المطلب کا سود سب سے پہلے معاف کیا ہو جاؤ اگر آج کے اس حساب سے دیکھا جائے تو ہمارے یہاں کے سہارا اور ٹاٹا برلا کی کمپنیاں فیل ہو جائیں گی اتنا سودی کاروبار تھا اتنا بڑا حضرت عباس کا لیکن اللہ کے رسول نے سب چھوڑ دیا کہ آج کے بعد سب سے پہلا سود میں اپنے پیروں سے جس کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود اور بیاض کھانے والے کا ایک درہم جس نے اپنے حلق کے نیچے اتارا اس سے بہتر ہے میری نظر میں وہ آدمی جو اپنی ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ زنا کر رہے حقیقی اور مسند احمد کی صاف روایت ہے اس سے بہتر ہے وہ آدمی جو اپنی سگی ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ زنا کر لے تصور کیجئے کہ سود کا کیا عقل و وقت نہیں ورنہ اللہ کے رسول نے جو معراج کے اور جہنم میں جو سودی کاروبار کرنے والوں کو دیکھا تھا کہ اس حال میں کبھی فرصت سے سن لینا عقل و ربا چوتھا گناہ ہے سود کھانا عقل و مال یتیم کا مال اور یتیم کا حق اس نے بتایا جو خود یتیم تھا پیدا ہوا تو باپ اس دنیا میں نہیں چھ سال کی عمر ہوئی تو ماں بھی دادے مفارقت دے گئی آٹھ سال کے ہوئے تو دادا بھی چلے گئے اس سے پوچھو یتیم کون ہوتا ہے اور یتیم کا درد کیا ہوتا ہے عید کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے راستے میں چار سال کا بچہ مٹی سے کھیل رہا ہے پوچھا بیٹا کیا بات ہے کہا کچھ نہیں کہا تم عید کی نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں گئے کہا کہ آپ کون ہیں کہا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں وہ لڑکا خوش ہو گیا کہا کہ میرے باپ میری ماں کا انتقال ہو گیا میرے باپ نے دوسری شادی کر لی میری دوسری ماں جو آئی ہے وہ اپنے حقیقی بچوں کو پیار دیتی ہے اور مجھے وہ کچھ نہیں سمجھتی نئے نئے کپڑے ان کو سلائے گئے اور وہ سب لوگ مسجد عید گاہ میں پہنچ گئے میں اپنا دلیاں بہلانے کے لیے چلایا الماد اللہ میں اپنے قیم کی نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے عید الفطر کی نماز اللہ کے نبی اور عید الاضحیٰ میں جلدی کیا کرتے تھے ہاں یہ الگ بات ہے کہ عید الاضحیٰ کو عید الفطر کی بنسبت ذرا جلدی پڑا کرتے تھے لیکن یہاں عید عید الفطر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا آئے بیٹا اگر محمد تیرا باپ بن جائے اور عائشہ تیری ماں بن جائے تو یہ رشتہ تیرے لیے کیسا خوشیوں سے جھوم گیا کہا اگر محمد میرے باپ اور عائشہ میری ماں بن جائیں تو اس رشتے کا کیا کہنا آپ نے اس کو انگلی سے آپ نے اپنی انگلی اس کو تھمائی اور اپنے گھر لے گئے ایک صحابی راستے میں ملے آپ نے کہا عید کی نماز میں تھوڑی تاخیر کر دینا ایک یتیم بچے کی وجہ سے عید کی نماز کو مؤخر کر دیا گیا گھر میں لائے عائشہ کچھ ہے پہنانے کے لیے کان نہیں ہے فرمایا تب تک جب تک تم اس بچے کو گسل دو نہلاؤ دھلاؤ اور آپ یہودیوں کی بستی میں چلے گئے اور آپ نے زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نقل کرتے ہیں بطور قرض یہودی سے کپڑا لیا کچھ مال لیا اور ایک وعدہ کیا کہ اتنی مدت میں ہم تمہیں واپس کر دیں گے لیکن اس یتیم بچے کو احساس نہیں ہونے دیا کہ تیرے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں اس کے لیے نئے کپڑے کا انتظام کیا اور اس کو لے کر آپ عید گاہ پہنچے میرے بھائیوں تصور کیجئے اس یتیم جس نے خود یتیمی میں زندگی گزاری ہو واقل مال یتیم اور جو لوگ یتیموں کا مال ناحک طریقے سے کھا جاتے ہیں ان کے لیے کتنا بڑا گناہ ہوگا وعقل مال یتیم پانچ چیز وہ طولی یوم زحف میدان جنگ ہو رہی ہے دیکھا ہاں اب تو دشمن حاوی ہو گیا ہے ہم مر جائیں گے تو میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ جانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے وطولی یوم الزحف میدان جنگ سے پیڑ پھیر کے بھاگ جانا یہ بھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ ایک کی عمر نو